تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے تو اہم ضروری باتیں بیان فرماتے تھے تو اکثر و بیشتر خطبوں میں چار باتیں حضور ضرور بیان کرتے تھے اس سے ان چار باتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے پہلی بات احسن الحدیث کتاب اللہ خیر الکلام کلام اللہ لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں ان میں بہترین باتیں اللہ سے باتیں کرو باتیں دو آدمی مل کر کرتے ہیں یہ کہے گا دوسرا سنے گا جو سن رہا ہے وہ جواب دے گا پہلا سنے گا قرآن کریم بھی محاورات میں نازل ہوا ہے دو دو فریق ہوں ایک فریق دوسرے سے کچھ کہہ رہا ہے وہ عرض کر رہا ہے اس کا جواب دے رہا ہے ایک طرف اللہ تعالی ہیں ایک طرف بندے ہیں اللہ بندوں سے کہہ رہے ہیں بندے سن رہے ہیں بندے کوئی سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا پھر جواب دیتے ہیں قرآن کریم محاورات میں نازل ہوا ہے دو آدمی دو فریق آپس میں باتیں کر رہے ہوں اور باتوں کا ایکسچینج ہوتا ہو یہ کہے وہ سنے وہ کہے یہ سنے پھر یہ کہے وہ سنے اس انداز پر قرآن نازل ہوتا ہوا ہے مگر ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے اور کچھ نہیں سمجھتے ورنہ اتنا مزہ آئے گا قرآن میں اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ باتیں ہیں اللہ کی باتیں سنو اپنے دل میں آئے وہ عرض کرو اللہ پھر جواب دے وہ سنو تو فرمایا احسن الکلام کلام اللہ بہترین بات اللہ کی بات ہے اللہ کی بات سنو بندوں کے دلوں کی باتیں اللہ کو پتا ہے اس کے جگہ جگہ جواب دیتے ہیں وہ جواب بھی سنو اور تمہارے دل کی باتوں کے جواب سنو لوگ دنیا میں بے حساب باتیں کرتے ہیں اخبار پڑھیں گے ناول پڑھیں گے کتابیں پڑھیں گے بیٹھے بیٹھے گپ کریں گے گھنٹوں باتیں کریں گے ان باتوں میں کیا ہے کچھ بھی نہیں گپ اور نہیں کہاں پڑھیں گے تو اللہ سے باتیں نہیں کریں گے کیوں نہیں اللہ سے باتیں کرتے اللہ کی باتیں سمجھتے ہی نہیں وہ سمجھتے نہیں اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہم اللہ کی باتیں سمجھنا چاہتے بھی نہیں انڈائریکٹ انڈائریکٹ تو سمجھتے ہیں تمام دینی کتابیں پڑھتے ہیں ان دینی کتابوں میں قرآن ہی کی تو باتیں لیکن ڈائریکٹ نہیں سمجھنا چاہتے ڈائریکٹ سمجھنے کے لیے وہ لینگویج سیکھنی پڑے گی جس لینگویج میں بات ہو رہی ہے ورنہ پھر درمیان ترجمہ کرنے والا ترجمہ کرے گا اس کے ترجمے کی مدد سے سمجھو گے ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے ہم ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرنا ہی نہیں چاہتے ستر اسی سال اللہ نے زندگی دی تم سوچو روزانہ کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑی اور اتنی زندگی گزر گئی چچا سے پوچھا چچا مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے کہا بیٹا کسی مول صاحب سے پوچھو مجھے تم نہیں معلوم لے ستر سال کا بڈھا ہو گیا پچہتر سال کا ہو گیا روزانہ فاتحہ اتنی مرتبہ پڑتا ہے ہر رکعت میں پڑتا ہے اور مالک یوم الدین کا مطلب اسے نہیں معلوم کیوں نہیں معلوم وہ جاننا ہی نہیں چاہتا ہاں یہ عقیدہ تو ہر مسلمان کا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا جزا کا دن آئے گا بدلہ کا دن آئے گا اس دن اللہ ہی کی ملکیت ہوگی کوئی دوسرا اپنی ملکیت نہیں رکھتا ہوگا یہ عقیدہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے لیکن اس آئے سے ڈائریکٹ یہ عقیدہ کوئی سمجھنا چاہتا ہی نہیں ورنہ اس کو سمجھنے میں تین دن لگتے مالک کے معنی ایک دن سمجھتا ہے یوم کے معنی ایک دن سمجھتا اور دین کے معنی تیسرے دن سمجھ لیتا ہے تو قرآن سے ڈائریکٹ یہ عقیدہ سمجھ میں آ جاتا ہے مگر کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے اس لیے میرے بھائیوں اعلی درجہ تو یہ ہے کہ تو ہم قرآن ڈائریکٹ سیکھیں سمجھیں حدیث شریف میں ہے جس حدیث کو علماء کرام نے مکتب کے بچوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے نہیں وہ تو حدیث ہر مسلمان کے لیے ہے خیرکم من تعلم القرآن تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اب علماء نے اس حدیث کو مکتب کے بچوں کے ساتھ حفظ کلاس کے بچوں کے ساتھ خاص کر دیا خاص کہاں ہے یہ تو ہر مسلمان کے لیے حدیث ہے تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں ناظرہ پڑھنا نہیں جانتے سیکھو یہ جو لوگ پڑھتے ہیں یہ کوئی ماں کے پیٹ سے ناظرہ پڑھنا سیکھ کے تھوڑے آئے ہیں انہوں نے سیکھا ہے تم نہیں جانتے تم بھی سیکھو ایک گھنٹہ نکالو روزانہ اور کسی سے پڑھنا شروع کرو قاعدہ نورانی قاعدے سے چھ مہینے ہوتے ہوتے تم ناظرہ پڑھتے ہو جاؤ گے مگر تم چاہو گے تو ناظرہ پڑھتے ہو جاؤ گے اور نہیں چاہو گے تو زندگی پر انگوٹھا چھاپ ہی رہو گے تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار تو یہ جو ناظرہ نہیں پڑھنا جانتا اور ناظرہ پڑھنے کی چاہ رہا ہے کوشش کر رہا ہے یہ بہترین آدمی ہے تم میں بہترین ہوئے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں پھر اللہ نے توفیق دی اور اس نے ارادہ کر لیا میرا میری ذہنی ابیلٹی ٹھیک ہے میں قرآن حفظ کروں گا یہ بھی بہترین بندہ ہے یہ بھی قرآن سیکھ رہا ہے صحابہ نے قرآن جو حضور سے اخذ کیا تھا اور محفوظ کیا تھا اور حفظ کیا تھا تو وہ بچپن میں نہیں کیا تھا ہر عمر کے صحابہ نے قرآن حفظ کیا تھا تو کل گزشتہ جب ہر عمر کے آدمی قرآن حفظ کر کر, کر کیا تھا تو آج کیوں نہیں ہو سکتا کل گزشتہ صاحبہ نے حفظ کیا تھا ہر کے نے حفظ کیا تھا آج کیوں نہیں ہو سکتا کہا وہ صحابہ دنیا سے بے تعلق تھے ان کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں تھا ارے ایسا نہیں تھا دنیا کے سب کام وہ صحابہ کرتے تھے اور تم کرتے ہو اسے زیادہ کرتے تھے کماتے وہ تھے کھیتی وہ کرتے تھے تجارت وہ کرتے تھے لین دین وہ کرتے تھے نوکری وہ کرتے تھے اور پھر جہاد بھی کرتے تھے تم جہاد نہیں کرتے وہ جہاد میں بھی نکلتے تھے اور سارے کام کرتے ہوئے حفظ کیا تھا تو جب کل گزشتہ یہ ہوا تھا تو آج کیوں نہیں ہو سکتا مگر تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں لیکن ہیں بعض اللہ کے بندے ہیں جو بڑی عمر میں ہیں حفظ کرتے تھے کرتے ہیں آج بھی حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح سے بڑی عمر میں بہت بڑی عمر میں قرآن حفظ کیا اور کہیں بیٹھ کر نہیں پوری دنیا میں چلت پھرت کے ساتھ حفظ کیا جہاں بھی ہوتے تھے مغرب بات مسجد کے کونے میں قرآن لے کر بیٹھ گئے عشاء تک جب تک سبق یاد نہیں ہوگا وہیں کونے میں بیٹھے رہیں گے کوئی ملے گا نہیں انہیں اس طرح سے انہوں نے حفظ کیا تھا اور تقریر میں دو حافظ دائیں بائیں رکھتے تھے کہ میں قرآن کی کوئی آئے تو یاد مجھے یاد نہ آئے تو بتاؤ اور فرمایا کرتے تھے لوگوں کا تمہارا حفظ بچپن کا ہے میرا حفظ پچپن کا ہے بس آج جو بندے حفظ کرنے لیے لگ گئے ہیں یہ بھی خیر رکم تم میں بہترین ہوئے جو قرآن سیکھتے ہیں یہ قرآن حفظ کر رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں اور آگے جو قرآن کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اتنی عربی جان لی کہ ترجمے قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ رہے ہیں یہ بھی قرآن سیکھنے والے ہیں بہترین سیکھنے والے ہیں اور بعض وہ بندے ہیں جو ڈائریکٹ نہیں سیکھ رہے تعلیم الاسلام پڑھ رہے بیشتی زیور پڑھ رہے تعلیم الدین پڑھ رہے اس میں کیا ہے اس میں قرآن ہی کی باتیں ہیں تعلیم الاسلام پڑھنا اور سمجھنا قرآن ہی کو پڑھنا اور سمجھنا ہے تعلیم الاسلام میں کوئی پنڈت کی باتیں نہیں ہیں اللہ رسول کی سب باتیں ہیں بس جو تعلیم الاسلام و تعلیم الدین اور احکام اسلام اور تعلیم زیور پڑھتا ہے وہ بھی قرآن ہی پڑھ رہا ہے مگر انڈائریکٹ بس یہ بھی تم میں بہترین ہے اور جب یہ اتنے پڑھنے والے بہترین ہیں تو اتنے ہی پڑھانے والے ہوں گے کوئی ناظرہ پڑھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اس کو پڑھانے والا بھی ہوگا اس کا شوہر پڑھائے گا شوہر نہیں پڑھائے گا تو مسلمانوں میں بہت سی خواتین ہیں جو ناظرہ پڑھنا جانتی ہیں وہ پڑھائیں گے یہ پڑھانے والی بھی بہترین حفظ کر رہا ہے تو کوئی حفظ کرانے والا بھی چاہیے سبق تو یاد کر کے سنانا ہی پڑتا ہے تو یہ حفظ کرانے والا ہے یہ بہترین ترجمہ کر پڑھ رہا ہے تو ترجمہ پڑھانے والا بھی چاہیے یہ بہترین انڈائریکٹ دین کی باتیں پڑھ رہا ہے تو پڑھانے والا بھی ہے وہ بھی بہترین بہرحال یہ حدیث ہے کمپریہنسو عام لیکن لوگوں نے اس کے مکتب کے بچوں کے ساتھ اور مکتب پڑھانے والے حافظ جی کے ساتھ حدیث کو خاص کر دیا یہ غلط ہے تمام مسلمانوں کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھلاتا ہے اس لیے میرے بھائیو پہلا ارشاد حضور یہ فرمایا کرتے تھے ہر جمعہ میں کہ من تعلم القرآن المل ان احسن الحدی حدی ان احسن الکلام کلام اللہ تمام باتوں میں بہترین باتیں اللہ کی باتیں ہیں اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے لگ جاؤ قرآن شریف کھول کر دوسری بات فرمایا کرتے تھے کہ لائف اسٹائل طریقے زندگی بے حساب بے شمار ہے جتنے انسان ہیں اتنے لائف اسٹائل ہے ان میں بہترین طریقہ زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ زندگی تھا وہ سب سے بہترین لائف اسٹائل ہے خیر الحدی حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدی ان کے معنی ہے سیرت لائف حضور کی لائف سب سے بہترین لائف ہے اور لائف کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ حضور کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا وہ بہترین طریقہ تھا اس میں سب کچھ آ گیا فیملی لائف بھی آ گئی آدمی اور بچوں کے ساتھ کیسے آدمی اور پڑوسیوں کے ساتھ کیسے آدمی اور اجنبیوں کے ساتھ کیسے آدمی اپنی ذات میں کیسے کھانا کیسے پینا کیسے اوڑھنا کیسے بچھونا کیسے سب چیزیں اس میں آ گئی یہ لائف اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہر معاملے میں حضور کا طریقہ اختیار کرو حضور کا طریقہ بہترین طریقہ تھا ایک قاعدہ سمجھو ہر زمانے میں ہر علاقے میں زمانے بدلتے رہتے ہیں احوال بدلتے رہتے ہیں علاقے بدلتے ہیں احوال بدلتے ہیں ہر زمانے میں ہر علاقے میں نیک لوگوں کا جو طریقہ زندگی ہے وہ حضور کا طریقہ زندگی ہے کوئی آدمی کہے میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں میں تو نہیں جانتا حضور کا طریقہ زندگی کیا ہے تو پڑھا لکھا نہیں ہے ان سچوں کا ساتھی بن ان کے ساتھ رہ یا ایوہ الذین اللہ وکونوا ما صادقین اے وہ لوگو جو اللہ سے جو اللہ پر ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں کو مت کرو پھر کریں کیا سچوں کے ساتھی بنو وکون صادقین یہ سچے بندے کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ سچے کس بات میں ہیں ایمان میں کھڑے یہ جو ایمان میں کھڑے بندے ہیں ان کی لائف اسٹائل جو ہے وہ حضور ہی کی لائف اسٹائل ہے اس کو اپناؤ میں ایک مثال دوں کوئی اللہ کا نیک بندہ مسجد میں پتلون اور بنیان پہن کر کبھی نہیں آئے آتا کوئی بندہ دیکھا اللہ کا نیک بندہ کہ اس نے پتلون پہن رکھا ہے اور اوپر بنیان پہن رکھا ہے یا ٹی شرٹ پہن رکھا ہے یا چھوٹا سا کرتا پہن رکھا ہے دامن اندر گھسایا ان شرٹ باہر نہیں تاکہ پیچھے بے پردگی پوری طرح ہو جب وہ سجدے میں جائے تو پیچھے تماشا دیکھو کیا ہوتا ہے یہ تو لوگوں کو ننگے دیکھتے دیکھتے عادت پڑ گئی ہے شرم نہیں آتی لوگوں کو ننگا ہر جرب ہم ننگے دیکھتے ہیں اور گیاروں میں تو ہم آخر تک ننگا دیکھتے ہیں تو ننگا دیکھتے دیکھتے عادت پڑ گئی اور ہمیں ننگا دیکھتا برا نہیں معلوم ہوتا ہے ورنہ یہ جو پتلون پہن کر اور بنیان پہن کر اور ٹی شرٹ پہن کر آتے ہیں جب سجدے میں جائے پیچھے تماشا دے کیا ہوتا ہے آپ نے کوئی اللہ کا نیک بندہ کھرا ایمان میں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس حال میں مسجد میں آئے یا کہیں بھی رہے تو ان سچوں کا جو زندگی ہے ان کا جو پہناوا ہے وہ پہناوا اپنا غیروں کا غیروں کا پہناوا کیوں اپناتے ہو اللہ کے نیک بندوں کا پہنا کیوں پہناوا کیوں نہیں اپناتے یہی سنت لباس قاعدہ کلی لیے ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں اللہ کے نیک بندوں کا جو لائف اسٹائل ہے وہ حضور کا طریقے زندگی ہے اسی طرح سے کھاؤ اسی طرح سے پیو اسی طرح سے سو اسی طرح سے اٹھو اسی طرح بیٹھو پہنو اوڑھو نیک بندوں کا آئیڈیل ہے یہ ان کو سامنے رکھ کر ان کی زندگی اپناؤ پڑھے لکھے نہیں ہو ان کو نیک بندوں کو تو ہر آدمی پہچانتا ہے ان کی زندگی اپناؤ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے جو نوجوان ہیں جو غیروں کا لباس پسند کرتے ہیں حضور کا لباس پسند نہیں ہونے غیروں کا لباس پسند اور اس کے لیے آستی نے بازو تک آ گئی پتلون تخت نیچے چلا گیا اوپر بنیان ہے کرتا غائب ہے یہ جو تو غیروں کا لباس ہے میرے بھائی اپنے اولاد کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو ابھی آپ کے اولاد تو آئی نہیں ابھی وقت نہیں ہوا ہوا آئی نہیں آپ حضرات اپنے اولاد کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ تو غیروں کا لباس ہے یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور مسلمانوں کا لباس نہیں ہے بس مسلمان میں اور غیر مسلمان میں فرق کہاں رہ گیا اگر ان کا لباس آپ نے اختیار کر لیا فرق کہاں رہ گیا مگر لوگ کہتے یہ بھی ایک لباس ہے ارے یہ بھی ایک لباس ہے کس کا لباس ہے یہ بھی ایک لباس میں تو اس ملک میں عورتیں ننگی بھی گھوم رہی ہیں ذرا سا چیز باندھ کر کے گھوم رہی ہیں تو کوئی یہ بھی ایک لباس ہے یہ کیا مسئلہ ہوا کہ یہ بھی ایک لباس ہے ارے یہ کوئی اسلامی لباس کیا ہے اسلام لباس کا مقصد کیا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر خود بھی لباس اختیار کرو رہن سہن اٹھنا بیٹھنا نیک بندوں جیسا اختیار کرو وہ حضور جیسا رہن سہن آپ نے اختیار کر لی ہے کیونکہ قاعدہ کل لیا یہ سنت طریقہ کیا ہے ہر زمانے میں ہر علاقے میں اللہ کے نیک بندے جو کرتے ہیں وہ سنت ہے دیکھو سب کی ٹوپیاں الگ الگ نظر آ رہی ہیں آنے دو یہ ٹوپی سر پہ ٹوپی سنت کیوں اللہ کے نیک بندے ٹوپی پہنتے ہیں ہماری ٹوپی ہمارا سیمبل نہیں ہے کہ پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے یہ سکھ ہے یہ بدھسٹ ہے ہمارا ٹوپی ہمارا سمبل نہیں ہے سردار جیوں کی پگڑی ایک سمبل ہے اس کو دیکھتے ہی سمجھ میں آئے گا یہ سردار جی ہماری پگڑی ہمارا سمبل نہیں سنت ہے اللہ کے نیک بندے جس طرح پگڑی باندھتے ہیں ہر ایک بندہ پگڑی باندھتا ہے اللہ کے نیک بندے پگڑی نہیں باندھتے ٹوپی پہنتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے بھی ٹوپی پہنتے ہیں ہماری ٹوپی ہماری پہچان نہیں ہے ہمارا سمبل نہیں ہے یہ تو سنت لباس ہے ہمارا پہناوا ہے اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کو سمجھاؤ کہ یہ جو تم لباس اختیار کر رہے ہو یہ اسلامی لباس نہیں ہے یہ تو غیروں کا لباس ہے اسلامی لباس اختیار کرو کیونکہ بے شمار لائف اسٹائل ہیں طریقے زندگی ہیں ان میں بہترین طریقے زندگی میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہتر طریقہ ہے تو جمعہ کے خطبے میں اکثر حضور دوسری بات یہ بتاتے تھے خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری بات یہ فرماتے تھے خیر العمور آواز بہترین باتیں فنڈامنٹل ہیں پختہ باتیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں وہ بہترین باتیں اور نئی نئی باتیں جو نکلتی رہتی ہیں نکلتی رہتی ہیں وہ بہترین باتیں نہیں ہیں کچھ باتیں جو جو نئی باتیں نکلتی ہیں کچھ باتیں جائز ہوں گی اور کچھ باتیں تو ناجائز ہوں گی اور جو پہلے سے پختہ باتیں چلی آ رہی ہیں پوری دنیا کے مسلمان اس پر عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں یہ پختہ باتیں یہ خیر الامور ہے امور میں چیزوں میں بہترین امور یہ پختہ دیکھو میرے بھائیوں سنت اور بدعت کو پہچاننا چاہو کون سی بات قرآن و حدیث میں اور اوپر سے چلی آ رہی ہے اور کون سی بات بعد میں لوگوں نے چلائی ہے اور نکالی ہے جس کو پہچاننا چاہتے ہو اور پڑھے لکھے نہیں ہو پوری دنیا کے اوپر ایک سفر کر کے آؤ پوری دنیا کی زمین میں گھوم کر کے آؤ ملا یا جو چیز دیکھو کہ ساری دنیا میں ہے وہ حدیث وہ سنت ہے اور جو دیکھو کہ اللہ علاقہ واری ہے اس علاقے میں ہے وہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں نہیں ہے سمجھ لو کہ وہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے سنت نہیں ہے وہ لوگوں کی نکالی ہوئی باتیں یہ میں یار کسوٹی بتا رہا ہوں کیوں قرآن و حدیث ساری دنیا میں ہے تو اگر وہ بات قرآن و حدیث کی ہوتی تو ساری دنیا میں کیوں نہیں ہے یہ خاص علاقے میں کیوں ہے مثال دوں گا جب سمجھو گے تم جہاں گجراتی ہوں گے تو جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے لاٹھی ضروری ہے ایسا کے بغیر امام خطبہ نہیں دے اور وہ بھی بڑی نزاکت سے بیٹھے گا مؤذن آ کر یوں اٹھ پکڑے گا اور یوں لا کر دے گا تو آہستہ سے یوں پکڑے گا یہ صرف گجراتیوں میں ہے اور دنیا میں کہیں چلے جاؤ کہیں کوئی خطبہ دینے والا ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کے خطبہ نہیں دیتا اگر یہ بات قرآن و حدیث کی ہے تو ساری دنیا میں کیوں نہیں ہے یو پی میں چلے ہو کسی مسجد میں کچھ نہیں ہے آدمی مسجد کھڑا ہو جیسے ہمارے وطروں سے وطروں کے بعد ہمارے صدر صاحب کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں ایسے ہی جمع خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے مگر جہاں گجراتی ہوں گے وہاں آسا کے بغیر خطبہ نہیں ہو سکتا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے اگر قرآن و حدیث کی بات ہوتی تو ساری دنیا میں ہوتی حرم شریف میں چلے جاؤ مکہ کا مسجد حرام ہے مدینہ مسجد حرام ہے امام آتا ہے ممبر پر چڑھتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کوئی اصا نہیں ہے کوئی لاٹھی اس کے پاس نہیں ہے اور حرم خطبے ہو رہے ہیں مگر گجراتیوں کی مسجد میں نہیں ہو ان کی مسجد میں آسان ضروری ہے اس کے بغیر خطبہ نہیں ہو سکتا اسی طرح سے اس ملک میں ایک بات شروع ہوئی تھی بڑی مشکل سے ہم نے بند کرائی ہر اتوار کو یاسین شریف پڑھی جاتی پھر کئی سالوں تک میں یہاں آیا نہیں اب میں یہاں آیا تو معلوم ہوا جمعہ کے دن درواز شریف اجتماعی پڑھی جاتی ارے درو شریف اور جمعہ کے شریف کی کثرت اور فضائل تو ساری دنیا جانتی ہے قرآن و حدیث میں یہ مسئلہ ہے ساری دنیا میں نہیں ہے تم نے اپنے یہاں ایسی چیز کیوں شروع کرتے ہو جو پوری دنیا میں نہیں ہے قرآن و حدیث تو ساری دنیا میں ہے ساری دنیا میں لوگ انفرادی جمعہ کے دن چوبیس گھنٹے میں اپنے انفرادن خوب درود پڑھو بڑے فضائل درود کیا ہے لیکن جو انفرادی عمل ہے الگ الگ کرنے کا عمل ہے اسے اجتماعی عمل مت بناؤ یہی اجتماعی عمل بن کر بدت بنتا ہے یاسین شریف پڑھنا کیا گنا ہے مگر اتوار کے دن یاسین پڑھی جائے گی یہ تعین کر دی یہ بدت ہو گئی اور بڑی مشکل سے اس ملک میں ہم نے بند کروائی پھر اس کے بعد کئی سال تک میں یہاں نہیں آیا اب آیا تو معلوم ہوا کہ عبد شریف شروع ہوگی اس کی جگہ ارے دروش شریف اس انفرادی عمل ہے پڑھو اور جمعہ کے دن لوگوں کو سمجھا دیکھو بھائی آج جمعہ ہے شریف کی کثرت کرو بس اب آگے لوگ اپنے طور پر پڑھیں مسجد میں پڑھیں گھر میں پڑھیں انفرادی عمل کو اجتماعی عمل بنا دو گے تو بدت ہو جائے گا تو میں تو مثال دے رہا تھا کہ وہ پوری دنیا میں گھوم کر آؤ جو کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ قرآن و حدیث کا عمل ہے قرآن و حدیث ساری دنیا میں ہے اور جو کام علاقہ واری ہو رہے ہیں یہ سمجھ لو کہ یہ قرآن و حدیث کا حکم نہیں ہے یہ لوگوں نے نکالے بہترین باتیں وہ جو پرانی ہیں جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں جو قرآن و حدیث کے اکارڈنگ ہے یہ بہترین باتیں ہیں خیر العمور آواز اس کے مقابل جو بات ہے وہ شر العمور محدثات جو باتیں لوگوں نے نئی نکالی ہیں وہ بدترین باتیں ہیں یہ چوتھی بات حضور ہر جمعہ کو خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جو باتیں نکالتے ہیں وہ نکال لوگوں کی نکالی ہوئی باتیں شر العمور محدثات لوگوں کی نکالی ہوئی باتیں یہ بدترین بات ہے دین نام ہے اللہ کے احکام کی پیروی کا اور اللہ کے احکام آدھے قرآن میں ہے آدھے حدیثوں میں ان دین اند اللہ الاسلام دین نام ہے اللہ کے احکام کی پیروی کا اور اللہ کے احکام آدھے قرآن میں ہیں اور آدھے حدیثوں میں ہیں اور یہ جو نئی باتیں لوگوں نے نکالی وہ دین کہاں ہیں بس اگر کوئی اس کی پیروی کرتا ہے تو وہ اللہ کے دین کی پیروی تھوڑی کرتا ہے اس لیے فرمایا کہ بدترین باتیں وہ ہیں جو لوگوں نے نکالی ہیں جو دین ہے ہی نہیں وہ دین کے نام پر وہ باتیں چلائی ہیں بدترین باتیں اور فرمایا دیکھو تین باتوں کا کوئی انجام نہیں بیان کیا کہ قرآن بہترین کلام ہے پڑھو گے یہ ملے گا نہیں پڑھو گے یہ ہوگا حضور کی طریقے زندگی بہترین طریقے زندگی اپنا ہوگی یہ ہوگا نہیں اپنا ہوگا تو یہ ہوگا بہترین باتیں وہ ہیں جو پرانے زمانے سے پختہ باتیں چلی آ رہی ہیں وہ بہترین باتیں اس لیکن بدعات کے بارے میں وہی سنائی اور یہ فرمایا شر العمور محدثات امور میں بدترین باتیں یہ لوگوں کی نکالی ہوئی نئی باتیں کل بدا اور ہر نئی نکالی ہوئی بات بدعت ہے ہر نئی نکالی ہوئی بات دین میں یہ قید لگاؤ ورنہ تو دنیا تو ترقی کرتی رہتی ہے اور ہر روز ایک نئی بات نکلتی ہے اور سویلائزیشن اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے یہاں مراد ہے سویلائزیشن کو جتنا چاہے آگے بڑھا دو لیکن ریلیجن کو وہیں رکھنا ہے جہاں سے چلا ہے ریلیجن کو نہیں بڑھانا آگے سیویلائزیشن کو جتنا چاہے آگے بڑھا دو ساری دنیا کو جھولو آسمان میں رسی باندھو اور جھولو آسمان میں آسمان پر دوڑ کر جاؤ کوئی حرج نہیں سویلائزیشن کو جتنی چاہے آگے بڑھا دو ریلیجن کو وہیں رکھنا ہے قرآن و حدیث میں اس سے آگے نہیں بڑھانا اگر اس میں آگے بڑھا دو گے اس میں نئی چیزیں داخل کرو گے اس کا نام بدت ہے لرمایا کلو ہر ہدایت نہیں ہے گمراہی ہے ہدایت پر سنت ہدایت ہے اور بد ات گمراہی ہے یہ سنت کا راستہ اسٹریٹ اللہ اور جنت تک پہنچتا ہے اور یہ جو بدعات کا راستہ ہے یہ گمراہ اصل راستہ گم ہو گیا اور دوسرے راستے پر پڑ گیا یہ راستہ اللہ تک نہیں پہنچتا جنت تک نہیں پہنچتا وکلو محدود کلو بد آک الو بلال فنار یہ جو بدعت کا راستہ ہے یہ اللہ تک اور جنت تک نہیں پہنچتا یہ تو تک پہنچتا ہے اللہ تک تو یہ سنت ہی کا راستہ پہنچتا ہے اس لیے میرے بھائیوں سنت کو مضبوط پکڑو ہر معاملے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں لباس میں دینے میں لینے میں اخلاق میں آبرو میں کھانے میں پینے میں سونے میں جاگنے میں سنت کو مضبوط پکڑو اسی میں نجات اور کامیابی ہے اور بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ اس میں تباہی اور ہلاکت ہے واخر دعوانا ان الحمد لله